حضرت مولانا عبد الشکور صاحب نقش بندی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى قال تعالى في مقام آخر فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا سب دروشی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ اسٹیج حضور علیہ السلاۃ والسلام کہ پروانوں کا یہ اسٹیج آج دل بہت خوش ہے کہ ایک وہ دور ہوتا تھا جب یہ جلسہ مسجد کے اندر ہوتا تھا خواجہ خواجگان حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا اسٹیج پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو دوسری طرف میرے نانا میرے مرشد حضرت مولانا پیر غلام حریف صاحب رحمت اللہ علیہ جلوہ افروز ہوتے تھے حضرت مولانا سید نفیس الحسینی صاحب کو بھی میں نے دیکھا دیگر اکابر کو بھی دیکھا لیکن قادیانیوں قادیانیوں قادیانیوں تم جہنمی ہو جہنمی ہو اور ہم جنتی ہیں ہم کامیاب ہیں مجھے یہ مجمع دیکھ کر آج یہ آیت کافی دیر سے میرے دل و دماغ میں گونج رہی تھی کہ ولل آخرت خیر صحیح اللہ کا ملل اولا وہ میرے محبوب تیرا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر آئے گا شان والا آئے گا عظمتوں والا آئے گا رفتوں والا آئے گا ایک دن تو وہ تھا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس مسجد میں ہوا کرتی تھی اور آج دیکھ لو اس میدان کے اندر حضور علیہ السلاۃ والسلام کے پروانے آئے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب آپ کو اللہ وسائے رکھے اور یہ چمن بڑھتا ہی رہے گا اور اس کی خوشبو مہکتی رہے گی قادیانیوں توبہ کر لو چناب نگر کے قادیانیوں توبہ کر لو ورنہ جہنم کے لیے تیار رہو تیار رہو اور ہم جنت میں جانے کے لیے تیار رہو اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبت مولانا عبدالحق خان بشیر بیان فرما رہے تھے یہی بیان میں نے شابان میں راول پنڈی کی زکریہ مسجد جو تبلیغی جماعت کی مسجد ہے اس میں میں نے سنا مولانا سیف الحق صاحب سے کہ حضور علیہ السلات والسلام نے حضور علیہ السلات والسلام کے جو گستاخ تھے ان کے سر قلم کرنے کے لیے صحابہ کرام کی تشکیل جو مولانا بیان فرما گئے مصیبت بما قدمت حضرت عمر نے بھی وہی کام کیا منافق کا سر کاٹ کیا حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا بلکہ اللہ نے بھی پسند فرمایا پورا رکوع قرآن میں نازل کر قادیانیوں تم پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو زلیل و خوار ہو گئے حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کا رمضان المبارک میں میں نے بنوری ٹاؤن کے اندر جو میرا مادری علمی ہے درس قرآن دورہ حدیث پاک کے طلباء کو دے رہے تھے میں نے سنا گزشتہ سات ستمبر کو میرے ساتھ اس قادیانیوں یہاں میرا بیٹا ابو بکر شہید بھی ساتھ تھا مولانا عبد الرحمان عبد الرحمان عثمانی شہید بھی میرے ساتھ تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان کے حکمرانوں ملک اسحاق ملعون تلگن کا یو اجولا جیل کے اندر موجود ہے اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ یہی ملک اسحاق امریکی یہی خدا ہے یہی مصطفیٰ ہے اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پیروکار کیا کہتے ہیں کہنے لگا تم مولوی تو پاگل ہو تم نے قادیانیوں کو بھی کافر قرار دیا ہے میں قادیانیوں کو کہنے لگا مسلمان سمجھتا ہوں تلگنگ کے مسلمانوں نے دو سال سے اس ملعون کو اڑیالا جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے گزشتہ بارہ تاریخ کو اس نے رہا امریکیوں نے کروانا تھا لیکن جج نے مزید سماعت سے انکار کر دیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ کریں آج میں گزشتہ سات ستمبر جب چناب نگر میں داخل ہوا میرا بیٹا ابو بکر شہید جو حضور علیہ السلات والسلام السلام کی شان میں ناطے پڑتا تھا کہ وہ محبوب خدا یارو رحمت کا دریا یارو سے کیا ہوگی اس کی سنا یارو مجھے کہنے لگا بجی یہ قادیانی کیا کہتے ہیں میں نے کہا یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی مانتے ہیں الحمدللہ ان شہداء کا خون اللہ قبول فرمائے عثمانی صاحب حضور علیہ السلام والسلام کے پاس پہنچ گئے آج بھی میں اپنے بیٹے کو اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتا رہا کہ بیٹا چلنا نہیں ہے چناب نگر پھر میرے دل نے جواب دیا جس کے لیے تم جاتے تھے آج تم ان کے پاس موجود ہو آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمانی صاحب بھی موجود ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ عزیز ایک دن آنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح میرے استاد حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکات بیان فرما رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے وہاں جانا ہے ممتاز احمد قادری ہم ممتاز احمد قادری ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے ہم ملک اسحاق کے بارے میں بھی کہتے ہیں خبردار اسے رہا نہ کرنا اگر اسے رہا کیا تو یہاں سارے کے سارے ممتاز احمد قادری موجود ہے ہم نقشبندی بھی ہیں چشتی بھی ہیں قادری بھی ہیں سوروردی بھی ہیں وہ باہر نہیں آنے پائے گا اسی طرح ممتاز احمد قادری کو جب سزائے موت جج نے سنائی میں بخار کی حالت میں وہاں موجود تھا اور ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا عبد الوحید قاسمی صاحب جو اسلام آباد کے ذمہ دار ہیں وہی موجود تھے جج ڈر صبح پانچ بجے فیصلہ سنا کر چلا گیا اسے معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کے پروانے آئے ہوئے ہیں مجھے یہ جانے نہیں دیں گے پرسوں بھی اسلام آباد کے اندر ہم الحمدللہ موجود تھے اور ہم انشاءاللہ شاء اللہ ممتاز احمد قادری کے ساتھ ہیں اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کی شفاعت کے لیے ساتھ ہیں جہاں بھی قادیانیوں اپنی سازشوں سے باز بعد آ جاؤ ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے رہ گئی بات طاقت کی طاقت اپنی بناؤ یہ نہیں ہم پیچھے پیچھے پھرتے رہے طاقت اپنی بناؤ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنی طاقت بنائی ایم این اے بنے میں نے بھی ہمارے خواجہ خواجگان تشریف فرمائے میں بھی کہا کہ پھر مولانا غلام غوث ہزاروی ہزارہ میں نہیں بیٹھے رہے ہمارے پینسٹھ ایم این اے تھے میں نے وہاں سوابی میں بھی کہا اکثر ایم این اے ہمارے ایم ایم اے کے اسٹیج پر موجود تھے میں نے کہا پھر وہ ہمارے علماء پورے پنجاب میں پھرتے تھے پورے پاکستان میں پھرتے تھے پھر صرف صوبہ سرحد میں مت بیٹھے رہو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ پھر پاکستان کے چپا چپا پھرتے تھے سن چورتر میں ان کی قربانیوں کی وجہ سے قادیانی غیر خیر اقلیت قرار پائے آج بھی پنجاب کے ساتھیوں یہ تو صوبہ سرحد کے علماء کا آپ حضرات پر احسان ہے آپ نے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ نے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا یعنی بلیڈ مارنے والوں کو قومی اسمبلی کے اندر بھیجنا ہے اور پھر ان سے ہی توقع رکھنی ہے کہ یہ اسلام نافذ کریں گے یہ نہیں نافذ کریں گے اٹھو پھر مولانا غلام غوث ہزاروی کا کردار ادا کرو اٹھو مولانا عبدالحق کا کردار ادا کرو اٹھو مولانا مفتی محمود کا کردار ادا کرو اٹھو اپنے اکابر کا کردار ادا کرو